ملاقات کے وقت استغفار حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان ملتے ہیں مسافہ کرتے ہیں اور اللہ عز و جل کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے استغفار کرتے ہیں یعنی مغفرت مانگتے ہیں تو ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس فرمان کے مطابق آپس میں ملاقات کے وقت سلام حمد اور استغفار کا معمول بنائیں اور ایک دوسرے کو مغفرت کی دعا دیا کریں عن البراء ابن عازب رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقى المسلمان فتصافحا وحمد اللہ عز وجل واستغفراه غفر لهما